ابو ایوانہ نے بیان کیا ان سے ابو بشر نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجھے بوڑھے بدری صحابہ کے ساتھ مجلس میں بٹھاتے تھے بعض عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اس پر اعتراض ہوا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسے آپ مجلس میں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں اس کے جیسے تو ہمارے بھی بچے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے پھر انہوں نے ایک دن ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں بوڑھے بدری صحابہ کے ساتھ بٹھایا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ آپ نے مجھے انہیں دکھانے کے لیے بلایا ہے پھر ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے ازا جا انصر اللہ یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی بعض لوگوں نے کہا کہ جب ہمیں مدد اور فتح حاصل ہوئی تو اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کا ہمیں آیت میں حکم دیا گیا ہے کچھ لوگ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا پھر آپ نے مجھ سے پوچھا ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے میں نے عرض کیا کہ نہیں پوچھا پھر تمہاری کیا رائے ہے میں نے عرض کیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز بتائی ہے اور فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی یعنی پھر یہ آپ کی وفات کی علامت ہے اس لیے آپ اپنے پروردگار کی پاک کی و تعریف بیان کیجئے اور اس سے بخشش مانگا کیجئے بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم نے کہا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو ستر